اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فکر کر رہے تھے اس چیز کا کہ جتنی بھی چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں آخر ان تمام کاموں میں کوئی حکمت بھی ہے یا نہیں کیا یہ ہے کہ بس اللہ حکم ہے اس لیے مان لیا جائے اور پورا کیا جائے تو انہوں نے اس نظریے کی تردید میں متعدد دلائل کتاب و سنت سے لکھے تحریر فرمائے اور مختلف احادیث لے آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا جتنا بھی نظام ہے اور جتنے بھی مقامات ہیں اس میں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت کوئی نہ کوئی مسئلہ کار فرما ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے آخری مثال جو انہوں نے اس میں ذکر کی تھی یعنی اس اعتبار سے آخری اس کا بیان ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات پر بحث کی اس بات کی حکمت بیان کی کہ جمعے کے دن کیوں نہ جائے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن نہانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کا اجتماع ہو جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو وحشت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ نہیں ہونی چاہیے اور دلیل اس کی وہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نقوی میں تشریف لائے اور مسجد نقوی ان دنوں بہت مختصر سی تھی چھوٹی سی تھی اور چھت کی اس کا بہت قریب میں پڑا ہوا تھا مسجد نقوی میں تو سیل ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں اور عمر رضی عنہ کی قبلے کی طرف سے بڑھا دیا تھا پھر عثمان رضی اللہ کے دور میں تو توسیع ہوئی اور اس سے پہلے مسجد نقوی بہت چھوٹی تھی اب جو لوگ جو کام کرتے تھے وہ مزدور طبقہ تھا اور جو لباس کو پہنتے تھے وہ اون کا بنا ہوا ہوتا تھا اون بھی ایسی جو اونٹ کی جلد سے حاصل کی جاتی تھی یعنی بالوں کا لباس ہوتا تھا تو عربوں کا گرمی کا موسم اس کے ساتھ ساتھ ان کی محنت اور مشقت تیسرے ان کا لباس ان سب چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں میں پسینے کی بو آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مسجد میں تو آپ نے اشار فرمایا کہ کیا لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کے دن کے لیے جمعے کی نماز کے لیے الگ اپنے کپڑے رکھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں اس بات کی ترویج دی کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے تو یہ جو جمعے کے دن نہانا ہے ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی شریعت میں آیا بس نہاؤ لہٰذا نہانا چاہیے ایک یہ آیا ہے کہ کیوں نہانا چاہیے تبدیل ابا اللہ عماع نے اس کا جواب دیا ان کا یہ نہانا چاہیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی لوگوں کا اکٹھ مجمع جمع ہوتے ہیں لوگ وہاں پر خوشبو کا استعمال کرنا مستحق اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اسی سے فکا نے یہ استعمال کیا ہے اور کہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کا مجمع ہوگا اور اجتماع ہوگا خوشبو کا استعمال مستحق ہوگا اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی مسجد میں آ جائے جو مسجد کے ماحول میں اس سے گندگی یا بو یا تعطل پیدا ہوتا ہو تو اسے روکا جائے گا اس کام سے مسئلہ نے آدمی دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے دودھ کی بو آتی ہے تو مسجد میں اگر آئے گا تو اگر مسجد میں کوئی انتظام کرنے والا ہے تو اسے سمجھائے اور بتائے کہ آپ لوگوں میں ایسے نہ آئیں کپڑے تبدیل کر کے آئیں یا خوشبو لگا کے آئیں کم سے کم لوگوں کو یہ جو تکلیف ہے اس سے بچانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے وہ میر مومنی تھے اس وقت تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے اور یعنی لوگ ہٹ کے چل رہے ہیں تو آپ نے غور فرمایا تو ایک عورت تھی اور لوگ اس سے دور دور ہو کے چل رہے تھے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے ایک بیماری ہو گئی ہے جسم میں اور اس سے بو آتی ہے اور لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں اور دور ہٹ کے طواف کر رہے ہیں تو سمت رضی اللہ عنہ نے طواف کے بعد اس خاتون کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ ہر بیٹھ کے راہ کریں اور آپ ہر بیٹھ کے جب بھی طواف کی نیت کریں گی میری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ اللہ آپ کو پورے کا پورا اثر دے گا آپ کے جب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے وہ پھر آنے سے رکے گی جس دن حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کی اطلاع مکہ میں پہنچی ہے تو ان سے کسی نے کہا کہ وہ جس نے تم پہ پابندی لگائی تھی اس کی شہادت ہوگی چلو طواف کریں تو اس نے کہا وہ ایسا آدمی نہیں ہے اس کا اتنا روب اور دبدبہ میرے دل پہ ہے کہ میں اس کی وفات کے بعد بھی اس کے حکم کو ٹال دیا تو عمر رضی اللہ جو منع کیا اس کی بھی عزت یہی تھی کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک بس حکم دے دیا لہٰذا کرو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اس دعوے پر اب یہ دلائل دے رہے ہیں اگلی روایت انہوں نے بیان کی اور روایت یہ بیان کی کہ زید نے ثابت رضی اللہ عنہ کا سبب نہیں ان بے استعمال قبل ان یفضوا خلاف ہوا زید ثابت رضی عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ پھلوں کو بیچا جائے یا خریدا جائے قبل اس کے کہ پھل اپنے اصل اظہار پر آ جائیں فکہ کی اصطلاح میں اسے بدو طلاق کہتے ہیں بدو طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو درخت پہ پھول پڑ جائیں پھول پڑنے کے بعد پھل پڑ جائیں اور پھل پڑ جائیں تو کم سے کم اتنے قابل تو ہو جائیں کہ انہیں جانوروں کو کھلایا جائے تو اس صورت میں اس درخت کے پھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے امام شافی رحمت اللہ اس میں اور زیادہ آگے چلے گئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پھل جو ہیں وہ قابل ہو جائیں تو کھانے کے قابل ہو جائیں تو انسانوں کے قابل ہو جائیں غلطی کو کہا کہتے ہیں جانوروں کے قابل بھی ہو جائیں تو بھی اس کا ٹھیکہ کیا جا سکتا ہے باغ کا اسے دیے جا سکتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں جب تک پھل پک نہ جائے اس میں رس نہ پیدا ہو جائے اور واقعی بیچنے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک پھلوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا اور اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ عربوں میں شرح اس طرح کر دیتے تھے گیا کھجوریں یا کوئی بھی چیز پیدا ہوگی اور انہوں نے کہا جی کتنے میں بیچتے ہو اس نے کہا اتنے میں بیچتے ہیں اب آندھی آ گئی طوفان آ گیا کوئی اور بیماری آ گئی کھجوریں گر گئیں پھل پیدا نہیں ہوئے تو وہ جو پیسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے اجازت دی کہ آپ اس بات کو جائز قرار دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اصل میں تو یہ ہوا کہ ہاں عربوں نے جب یہ چیز شروع کر دی تو اب وہ شروع سے چلا رہا تھا کہ باپ بیچ دیا اب پیسے وصول کر لیے آگے پھل ہوا ہے گر گیا ہے نہیں گرا کچھ ہوا وہ جانے جب یہ شکایات آنے لگی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسول مدینہ سبرا میں بابات فروخت ہو جاتے ہیں لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں آندھی آ گئی طوفان آ گیا پھل سارا گر گیا اب اس نے پیسے دیے ہوئے تھے یہ کہتا ہے یار پیسے واپس کرو وہ کہتا ہے کس چیز کے پیسے واپس کریں میں تو خرچ کر چکا تو جب یہ جھگڑے زیادہ بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھل اس وقت تک نہ فروخت کرو جب تک کہ ان سے نفع اٹھانے کے مقابل نہ ہو سکے بس اتنا فرما دیجیے جو کہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا وہ پھر فتوا بھی یہی دیتے ہیں کہ ہر صورت میں پھل جو ہے وہ قابل فروخت ہیں بلکہ پھولوں کو بھی کہتے ہیں قابل فروخت ہیں اب تو ہمارے پاس مفتی حضرات اسے ایسی بیڑے پر ایسی خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہیں جو مال موجود نہیں ہوتا مثلاً ایک آدمی کو فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے دس لینس چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں کتنے میں پیسے کتنے میں پیسے کا طے ہو جاتا ہے کتنے میں لوگ کہتا ہے اتنے میں دوں گا اتنے میں دوں گا اور وہ پھر کسی تھرڈ پارٹی کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ جی پنڈی میں فلاں دکان پہ آپ اتنا مال پہنچا دیں یہ دس لین پہنچا دیں اور پیسے آپ اس سے لے لیں اب اس نے قبضے میں لائے بغیر اوپر ہی اوپر سودا کیا نفع اپنا کما لیا اور چیز ادھر سے ادھر کر دی اصولاً یہ ناجائز ہونا چاہیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ مال جب تک کہ اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس کو اس سے پہلے فروخت کرے تو قبضے میں آ جانے کی صورت میں فروخت ہو سکتا تھا اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا مگر اب زمانہ تجارت یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں یہ ہیں وہ اجتہاد کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں مفتی اس پہ غور کرتے ہیں فتوا دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اب یہاں پر باغات ہیں یہ چیزیں ہیں موسم ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس طرح اور بہت سی چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس پر قیاس کر لیا جائے سلم پر یعنی جو ابھی تک چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں اب یہ سمجھ لیا جائے کہ ابھی پھول بھی نہیں پڑے تو آپ اس پہ قیاس کر کے فروخت کر سکتے ہیں اس کو اور جو سلم میں آٹھ شرائط کو لکھی ہیں وہ لمبا مسئلہ ہے وہ اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے اور ان حضرات میں جو اب موجودہ دور میں جن نے قبضہ دی ہے ان میں رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اپنے بتاوا میں اسی بات پر قبضہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھول پڑنے سے بھی پہلے باغ کا فروخت کر دینا چاہیے لیکن پرانے جو تھے وہ اس کو جائز نہیں کہتے تھے حنفی کو کہا کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں ہے کہ مشورہ دے دیا کہ تم لوگ آپس میں لڑائی سے بچ جاؤ گے بلکہ یہ مستقل ایک حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کے پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں کہ دیکھو نہ تم خریدنا جب تک کے پھل نہ آ جائیں اور نہ تم بیچنا جب تک کے پھل نہ بڑھ جائے اب پھل اس وقت اس کا سودا کیا جا سکتا ہے نبیوں نے کہا جب وہ جانوروں کے کھانے کے بھی قابل ہو جائیں تب بھی سودا کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بالکل ابتدا میں پھل پڑ گئے بیماری آ گئی فصل خراب ہو گئی تو بھی سودا ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اسے حاصل ہوگا نا تو ان چیزوں کو جانوروں کو کھلا دے گا تو اسے بھی فائدہ کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا اور امام شافی اللہ علیہ کا مطلب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کیوں کہا کہ پھلوں کو مت فروخت کرو جب تک کہ پھول پھلوں میں تبدیل نہ ہو جائیں ایک تو یہ اس کا جواب ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم مانیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اس کی لاجک کیا ہے کہ لوگوں میں جھگڑے نہ پڑے دوسرے کے, لیے مصیبت نہ پڑے اور اس کے روشنی مزید جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے ایک اور روایت سے بھی بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بعض فروغ دیے جائیں جب تک کہ پھول پھلوں میں تبدیل نہ ہو جائیں تو آپ پابندی کو اٹھا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر میں پابندی کو اٹھا دوں اور تم پیسے لے لو گے اس سے تو تم اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض میں لے رہے فصل تو ہو گئی کوئی بھی قدرتی حادثہ ہو گیا نے واپس نہیں کرنا تو فرمایا کس کی اپنے مسلمان بھائی کا مال لے گئے کہ مالی معاملات میں جو اتنی سختی ہے اس کو صحیح معنی میں ہم کو کہا سمجھے چاروں آئندہ میں اس لیے برحمۃ اللہ نے اصول کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مال لے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ لے اسی لیے ہم اسے کہا کہتے ہیں مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا ٹریفک کے جتنے چالان ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں گورنمنٹ جو مالی جرمانے کرتی ہے اگر شرن ان کا نظام آئے وہ کہتے ہیں نہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کے اس نے جرم کیا ہے اس سے اتنے لاکھ روپیہ جرمانہ ہے اور وہ لے کے اس کے نام کے ساتھ حکومت اپنے پاس سکلے محفوظ اکاؤنٹ میں کمپیوٹر میں اس میں اور کہ تین سال کے بعد تم اپنی رقم لے لینا تو تین سال پانچ سال سات سال جتنی بھی گورنمنٹ نے طے کیا اتنے سال تک انہوں نے اس مال سے فائدہ اٹھانے سے اس آدمی کو محروم کر دیا یہاں تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا مال ہی لے لیا جائے ان کہا مال کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں کہتے ہیں ایک پائی کسی کی بھی جائز نہیں ہے جب تک یہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے یہاں تک وہ کہا نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ چندہ دو اور اسے پتا ہے کہ اگر میں اس شخص کے گھر جاؤں چندہ مانگ یہ یہ مجھے تنہائی میں ملے تو دس روپے دے گا اگر اسے لوگوں میں بٹھا کر چندہ مانگوں گا نا تو یہ اپنی شرم حیا اپنے مرتبے کی وجہ سے پندرہ روپے دے دے گا تو کہا کہتے ہیں وہ پانچ روپے حرام وہ پانچ روپے مسجد میں نہیں رکھ سکتے دس روپے کا چندہ ہی لینا ہے پانچ روپے اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اس اعتبار سے وہ مالی معاملات سے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو مثال دی وہ بھی آخری مثال اس کی پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک اور بھی وہ کہتے ہیں وہ بھیا نتنا عمر عبداللہ اتنے عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اقتصاد اعلیٰ اطلاع میں رکنائیں اس بات کی مصلحت بیان کی کہ آخر کیوں انہوں نے بیت اللہ کے دو کونوں کو چوما من ارکان گئے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھوڑ دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری مثال دے ہیں اور اصل بات ہوئی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے ایسے نہیں ہے کہ بس تم کام کرو اور جب ایک آدمی کا ذہن اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ صرف حکم ہے اور اس پہ کام کرنا ہے تو ایک دن وہ بغاوت پہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہر بات میں شریعت ہر بات میں شریعت آفت اور جب اسے مطمئن آپ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے اس کے پیچھے لاجک یہ ہے تو کہتا ہے ہاں یہ دین ہے واقعی عمل کے قابل یہ دین ہے واقعی کہتے ہیں عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ نکلے بیت اللہ سے اور انہوں نے دو کونوں کو گوسے دیے شہزاد احمد اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں حکمت بیان کر رہا ہوں نا میں کوئی نیا آدمی نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے عبداللہ عنہ باہر آئے ایک حجر اسد کو بوسا دیا اور ایک اس کے ادھر دوسری طرف کو رکنے یمان کو بوسا دیا جو لیفٹ ہینڈ سے آتا ہے تو ان دو کو بوسا دیا اور پھر حجر اسود کے بعد جو آتا ہے آگے چل کے کونا ان سے بھی چھوڑ دیا پھر ادھر والے کونے کو بھی یعنی شامی اور عراقی دونوں ارکان چھوڑ دیے اور اس نے دو جگہ بوسا دیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر اس کی حکمت بیان کی اور حکمت یہ تھی کہ بیت اللہ کے یہ جو دو کونے ہیں عراقی اور شامی یہ اصل نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بس چند جملے فرمائے اس کی تفصیل عرض کر دیتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب بیت اللہ کو بنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے تو عرب جتنے تھے یہ اکٹھے ہوئے سردار انہوں نے کہا دیکھو ہم جو مال بھی حرام کا لاتے ہیں وہ حرام کے مال کون کون سے تھے قریش کے علاوہ باقی جو قبیلے تھے ان میں بہت سی حرام چیزیں تھیں مثلاً لوٹ مار اس کا مان لے آتے تھے عورتوں کو اس کا وراثت میں نہیں دیتے تھے وہ مال لے لیتے تھے اسی طرح عورتیں اس مقصد کے لیے اللہ رکھی ہوئی تھی ان کی کمائی آ جاتی تھی انہوں نے کہا یہ جتنا حرام مال ہے ہم رض اللہ میں نہیں سر اپنا خالص اور پاک مال لاؤ سب نے جب یہ طے کر لیا تو ان کی کوالٹیز میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب وہ طے کر لیتے تھے پھر اس سے نہیں وعدے کے بڑے پکے اور پابند تھے تو بیت اللہ کے لیے مال جمع ہوا جب مال جمع ہوا تو انہوں نے دیواریں تعمیر کرنی شروع کی حجر اسرت بھی رکھا گیا اور اتنا اور یہ دونوں دیواریں وہ پیچھے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں آج بھی بیت اللہ کا پیسے ختم ہو گئے انہوں نے کہا جتنا پیسے تھوڑے سے بات کیے یا تو یہی دیوار تھی اس کو اور یا اس کو اور آگے لے کے جاؤ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو پھر وہاں جا کر دیوار کھینچنی چاہیے تو انہوں نے مشورے میں پھر یہ طے کیا کہ فی الحال تو دیوار کھینچ دیتے ہیں خدا نے جب کبھی حلال پیسہ اتنا دیا خدا کا گھر بڑا بنا دیں گے ان بنیادوں پر جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور تعمیر کیا ہوا یہ کہ بیت اللہ بن گیا ختم ہو گئی بات رسالت آ گئی سب چیزیں ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں فتح مکہ میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ سے آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان یہ بھی مسئلے دیکھیے کیوں بیت اللہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس بات کا خوف ہے کہیں گے کہ ابھی ہم نے دین چھوڑا ہے دین تبدیل کیا ہے اور اب یہ دین کے بعد کہتا ہے کہ بیت اللہ کو بھی توڑو تو مجھے اگر لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ مرتد ہو جائیں گے تو میں بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ بناتا جن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتی تھی کسی نے بیت اللہ کو نہیں چھیڑا بس ایسے ہی رہا اس حدیث کے سننے کے وجود عبداللہ ابن زبیر زبید اللہ عنہ کا جب دور آیا تو عبداللہ ابن زبید رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو گرا کے مکہ مقدمہ ان کا ان کا دار تھا خلافت ان کے پاس تھی تو انہوں نے بیت اللہ کو ٹھیک اس حیث پہ تعمیر کر دی اور دو بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی ایک تو یہ دو کونے جو پچھلے تھے اور آگے لے گئے بیت اللہ کی طوالت اس کی مسافت بڑھ گئی اور ایک کہ یہ جو دروازہ منتظم کے ساتھ نظر آتا ہے اس کو بالکل وہ نیچے لے آئے اور انہوں نے دو دروازے رکھ دیے ایک اس کے بالکل بالمقابل اور ایک ادھر رکھ دیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو بنا دیا اور پھر عبداللہ اتنے زبیر رضی اللہ عنہ نے خود چاروں کونوں کو گوسا دیا اس لیے کہ اب چاروں کونے اچھی حالت میں آ گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب طواف کیا اور یہ باہر آئے تو انہوں نے دو کونوں کو چھوا دو کو چھوڑ دیا لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیت اللہ کے دو کونے تو اصلی ہیں ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصلی کونے وہ ہوں گے جو بنے گے یا کبھی میں بناتا اگر قوم کا ڈر نہ ہوتا تو جب اصل دو کونے ہیں ہی نہیں تو میں کیوں بولتا یہ ان کے بولتا نہ دینے کی حکمت حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دور اس میں بن گیا تھا بیت اللہ لیکن اس معافیہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہ گیا ہے چاروں کونوں کو چوا تو کسی نے ان سے کہا اب یہ ہے دلیل کی بات اجتہاد کی بات سمجھ کی بات کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو دو کونے ہیں یہ تو اصل نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھروسہ نہیں دیتے تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہو لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ اس کی تو ایک ایک چپا بھروسہ دیے جانے کے قابل تو انہوں نے اپنی محبت کا اور تعلق کا اظہار کیا سنت نہیں کرا دیا نا انہوں نے یہ کہا کہ وہ غلط کہتے تھے بلکہ اپنے جذبے عقیدت کا اظہار کیا کہ فرمایا گھر تو ایسا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان پہ حملہ ہوا ہے حجاج ابن یوسف نے تو یہ جو انہوں نے آگے لکھتا پڑھایا تھا حجاج ابن یوسف نے اسے تن بازی سے توڑوا دیا ننجلی کو تھی توپ کی ابتدائی شکل تو پتھر اس نے گروائے اور اس نے کہا کہ زبیر نے اختیار کی معاذ اللہ دین ہے اور اور اس کو گراؤ پھر بیت اللہ اسی طرح بن گیا امام مالک رحمت اللہ نے جب دور آیا عباسیوں کی حکومت جب جم گئی تو عباسی کو لفا نے فتوا لینا چاہا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس وقت بڑے آدمی کیا بھی جان سکتے تو ہم بیت اللہ کو ویسے ہی بنا دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اچھا عربوں نے کیا کیا تھا ان دو کونوں کو یہ بتانے کے لیے یہ اصلی نہیں ہے اور جب کہتے ہوئے ہم اور آگے اس کو بڑھا دیں گے انہوں نے وہ آدھا دیوار آدھا دائرہ کھینچ دیا ان دونوں کونوں کی طرف جس کے اندر حسین ہے نا حتیم کے بعد یہ جو دائرہ ہے یہ اس کی علامت تھی کہ اصل میں بیت اللہ کی جگہ یہاں تک ہے تو یہ حتیم توڑ دی جائے اور یہ اندر شامل کر دیا جائے یہ حصہ اربوں نے اس لیے لگائی لیکن بیت اللہ تو کسی نے پھر نہیں چڑھا امام مالک رحمت اللہ نے فتوا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ پہلے اس طرح ہوا ہے زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا پھر حجاج نے توڑ دیا پھر میں تمہیں فتوا دے دوں اور پھر کوئی آنے والا اسے توڑ دے تو یہ بیت اللہ تو بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا اور فرمایا لوگوں کے دلوں سے خدا کے گھر کی حیبت اور روک نکل جائے گا لوگ اسے تماشا بنا دیں گے انہوں نے اجازت جا سکتے جنہیں پھر اس کے بعد کسی نے چھیڑا بھی نہیں حجاج ابن یوسف نے یہ یہ ظلم کیا تھا بہت سے ظالم اتنا ظالم آدمی تھا میں حاج سننا میں شیخ الاسلام کے تیمیہ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یزید سے زیادہ ظالم ہو ظالم اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد سے کافی نہیں کہتے تھے چار ہزار آدمیوں کو شہید کر دیا جس نے اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اور سب کے سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پائے کے حقابل شاگرد تھے ان کے اتنا زیادہ تو عبداللہ عمر رضی اللہ نے کہا میں نے اس لیے بوسا نہیں دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھو اس کی حکمت بیان کی تو مطلب یہ کہ جو میں حکمتیں بیان کرتا ہوں یا کروں گا یہ میرا ہی طریقہ نہیں ہے مجھ سے پہلے امت میں صحابہ رضی اللہ ایسے ہی کرتے رہے پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے مثالوں کی بجائے اصول کی طرف چلے ہیں اور وہ اصول بہت اہم ہے وہ تو آئے گا اگلے اگلے انشاءاللہ بیان میں مگر اس درمیان کی لائنز ہیں انہوں نے کہا کہ یزل پھر اس کے بعد جو صحابہ رضی اللہ کے بعد کا دور تھا وہ لوگ بھی ایسے ہی بیان کرتے رہے سمم من بعد العلماء المجتہدون اور پھر اس کے بعد جو مجتہدین آئے ہیں عیمہ وہ بھی اس چیز کو بیان کرتے رہے احکام و مساج اور وہ ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ شریعت کے کس کام کے کرنے میں کیا مصلحت ہے کیا حکمت ہے وہ اور شریعت کے کاموں کی کاموں کی تبدیل کراتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے وہ کے حکم نصوص سے بن مناسبن اور جتنے بھی نفس میں احکامات آئے تھے کتاب و سنت میں وہ اس کے متعلق بیان کرتے رہے بے نفر الدین تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور جب بے نا چاہیے کہ لوگوں کو نفع پہنچے کماؤ و کی قطبین و مظاہرین جیسے کہ اگر تم ان لوگوں کی کتابیں پڑھو گے اور ان لوگوں کے مطالب کو دیکھو گے تو وہاں تمہیں بہت زیادہ یہ چیزیں عام مل جائیں گی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بات کی ہے تعبین کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مثلاً کئی ایک مثالیں انہوں نے دے دی انہوں نے کہا تعبین کا جو دور آیا ہے تو یہ لوگ بھی شریعت میں اشتہار جو کرتے تھے تو مسلحت بتاتے تھے کہ آخر اس کی کیا مسلحت علم مشتحدین عقل کو بہت بہت اس کا استعمال اور غالب رکھتے تھے خاص طور پہ نفیوں کے ہاں عقل کا بڑا عمل دخل ہے اور اسی لیے آگے جو شاہ صاحب اصول بیان کریں گے وہ حنفیوں کے عین مطابق ہے شاہ رضیفر احمد اللہ کے بعد احادیث پہنچائی جاتی تھی لائی جاتی تھی لوگ بحث کرتے تھے پھر امام صاحب رحمۃ اللہ اس کے عقل سے بھی بات فرماتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ حکمت ہے اور یہ مسئلہ اس کی بہت ہو سکتی ہے مثلاً وظیفہ رحمۃ اللہ نے جب بزنس کی بات آئی کہ دو آدمی مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لگا دے اور دوسرا آدمی دس ہزار لگا دے اور اس بزنس میں جب نفع وصول کریں تو پچاس پچاس فیصد کریں لوگوں نے کہا حضرت ایک نے دس ہزار کا سے دس گنا زیادہ یہ کیوں تو انہوں نے کہا مسئلہ ہاں، اس کی مرضی انہوں نے جو ریشو آپس میں طے کر لی ہے بس ان کے لیے ٹھیک اسی لیے جب یہ مسئلہ آگے بڑھا دیت کا مسئلہ آیا تو دیت کے مسئلے میں کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا جو مقبول ہے اس کے برقع کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم خون کا بدلہ خون سے نہیں لیتے پیسے دے دو کتنے پیسے دیں سارے آئندہ اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں سو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے ہی مقرر کی تھی سوائے سوائےوں امام یوسف رحمۃ اللہ کرنا جو بھی ان دونوں کے درمیان طے ہو جائے تو کسی پہ سودا کر تاکہ معاشرے میں جھگڑا نہ ہو یہ نہ ہو کہ ایک قتل کے بعد پھر دوسرا قتل ہو جائے کوئی بھی آدمی کہ انہوں نے اس میں اتنی رعایت کی کہ انہوں نے کہا فرض کر لو دس آدمی ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی دیت جب آئی یعنی خون بہا خون کی قیمت اس کی جب آئی انہوں نے طے کر دیا جی آپ نے قتل کیا تھا دس لاکھ ہمیں انہوں نے دس لاکھ دے دیے اب یہ دس لاکھ روپیہ تقسیم ہوگا وراثت کے مطابق جتنی بھی براد یہ آدمی اگر اپنی سبھی موت تھا قتل نہ ہوتا تو جس طرح پیسہ اس کا تقسیم ہونا تھا اسی طرح آگے بھی تقسیم ہوگا یہ جتنے بھی برسدان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایگری کر جائے کہ ہم آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور ہم خون نہیں کریں گے تو ہمیں بھی کہا کہتے ہیں اب اس کے خون کی کوئی صورت اب نہیں ہو سکتا ایک بھی مان جائے نا پندرہ اس کے خرچ کر لیں ایک مان جاتا ہے کہتا ہے جی آپ چودہ کہتے ہیں کہ خون پہ خون کا بدلہ بدلاؤ ہے ان کی نئی اس کی سنی جائے گی تاکہ معاشرہ انتشار سے بچے یہ چیزیں جتنی زیادہ بھی ہوں لوگوں میں آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے والی بنے یہ گئے اور شرح کا مسئلہ تھا باقی اما کیا جب کیا تو تو باقی اما نے کہا اچھا امام بولی پارک دونوں طرف سے پیسے ہونے چاہیے ایک لاکھ انویسٹ کر رہا ہے کہ دس ہزار کر رہا ہے ہونے چاہیے رقم دونوں طرف ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی کی جائیداد ہے دکان ہے دوسرا آدمی مال ڈال دیتا ہے اس پہ نفے کو آدھا آدھا کرنے کا نہیں میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا وجہ پوچھی گی تو انہوں نے کہا اس کی دکان میں نقصان اگر ہو جائے فرض کر لو تو اسے کیا ہے دکان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا اس کی پراپرٹی تو محفوظ ہے مال تو اس کا کیا جس انسان نے پیسہ انویسٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا اس لیے پیسے کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ریشو برابر ہو مگر یہ کہتا ہوں کہ مناسبت سے جتنا بھی وہ ہے کر لیں دونوں کو مال کا مال کے تحفظ کا احساس رہنا چاہیے دیگر علمہ کیا دیکھنے میں ہیں آپ شافی رحمت اللہ علیہ وہ تجارت کرا دیتے ہیں اس میں ایک آدمی کی دکان ہے دوسرے کا مال ہے ٹھیک ہے بزنس کرے نفا تو ادا کر لیں اور اب بہت سے حضرات امام شافی رحمۃ اللہ کے مسلک پر سدوا دیتے ہیں مگر یہ مجتہدین جو تھے یہ لوگ بھی ان ساری چیزوں کو سوچتے تھے سمجھتے تھے معاشرے کے حالات کو دیکھتے تھے پھر فتوا دیتے تھے کہ لوگوں کی آسانی کس میں ہے اور تاکہ لوگوں کا یقین طبیعت دل جمے کہ جس شریعت سے ہم عمل کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے اللہ ٹپ کے اللہ نے کہہ دیا لہٰذا عمل کرو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد مستحدین مشتین رحمہ اللہ جو تھے کہ جب بھی شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے تھے مسلحتیں بھی بیان کرتے تھے ان کے معانی سمجھاتے تھے بتاتے تھے کہ یہ جو فتوا میں دے رہا ہوں اس کی بیک پہ یہ لاجک ہے یہ جو فتوا دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں اور پھر اسی طرح قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان سے بھی وہ ثابت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس استعمال کیا ہے یہ لط لال اس لیے استعمال کیا ہے اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن وہ کہاں سے انہوں نے استعمال کیا ہے کہاں سے انہوں نے دلیل کی ہے وہ کہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہاتھ پہ چاول رکھ لیتا ہے اور پھر ان چاولوں کو کھاتا ہے ہاتھ پہ پہلے سے پلیٹ سے نکالے ڈش سے نکالے ہاتھ پہ رکھ کے پھر کھائے حنفی فکار لکھتے رکھتے ہیں یہ مکرو ہے یہ عمل ٹھیک نہیں وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں اب یہاں کوئی آدمی اڑ کہ حدیث لال جی حدیث میں کہاں ہے تو حدیث میں تو کچھ نہیں آیا جب پکار سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں ایسے ندینہ کو جو منع کیا ہے کس چیز سے ندینہ منورا سے کافی لوگ جاتے تھے حج کر کے عمرہ کر کے جب واپس آتے تھے تو گھر کی پچھلی دیوار توڑ کے گھر میں آتے تھے یا چھت توڑ دیتے تھے اور اوپر سے سلام لگا کے سیڑھی لگا کے نیچے آ جاتے تھے لوگوں نے کہا بھی کیا طریقہ انہوں نے کہا نہیں جب ہم اس دروازے سے نکلے تھے تو گناہ گار تھے کپڑے بھی گناہ گار تھے ہم بھی گناہ گار تھے اب جب پاک ہو کے آئے ہیں تو دروازہ بھی دوسرا ہونا چاہیے یہ جاہلیت کی رسم چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یوں تک نبوا گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو جو اصل طریقہ یہ جو ایک رسم تم نے نکال اس ہے ادبی برس کہتے ہیں حدیث کو تیار کرتے ہیں ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ جو جو طریقے ہیں نا انسانیت کے مطابق رائے شدہ اس کے مطابق اب جب سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ تم چاول اٹھاؤ پلیٹ سے روح میں ڈالو تو تم اسے ہتھیلی پہ کیوں رکھ کے کھانا چاہتے ہو یہ ایسی چیز ہے جو تہذیب کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں یہ مکرو ہے اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان انہوں نے یہ بھی بتایا دن اور دل نفرین کہ کس چیز میں انسانوں کے لیے نفع ہے اور کس چیز میں انسانوں کے لیے نقصان تو وہ ان کی حکمتیں بھی سوچتے تھے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے اس میں انسانوں کا کیا نقصان ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے مطابق جب بتایا کو کہا بعض اس طرف گئے ہیں تو بچے کو تھوڑے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جب دودھ پلانا ہو تو کہتے ہیں جس عورت کی بے وقوفی معاشرے میں ثابت ہو اس سے دودھ نہیں پلوانا چاہیے حتیٰ کے بعد میں مکرو اسے لکھا ہے کیوں مکرو لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ماں کے دودھ کا اثر بچے میں آئے گا اور یہ نسل خراب ہو جائے گی تو جس عورت کے لیے شہرت ہو جائے خاندان میں برادری میں سب کو پتا ہے کہ بے وقوف ہے اسے سمجھ نہیں آتی تو اس سے انہیں دودھ نہ پلواؤ اس لیے کہ پینے تو اب یہ حکمت انہوں نے بیان کر دی نا کہ اس کا اثر دودھ کا بچے پہ پڑے گا اور وہ بھی آمد ہو جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رض و میں رضو حنین میں اپنے متعلق جب بتایا نا لوگوں کو دس ہزار صحابہ کرام رضی عنہ سے اور وہ دس ہزار آدمی تیر اندازی اتنی شدید ہوئی کہ انہیں میدان جنگ چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑا ستر اسی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خچر کی جو لگام تھی وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے پکڑی گئی لوگ سمجھتے ہیں یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں یہ نہیں وہ اور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو اور آپ اس موقع پہ جو تاریخی جملے کے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ میں نے آتکاؤں کا دودھ پیا تم سمجھتے ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور آتکائیں وہ خواتین تھی بہت سی آتقا نام کی خواتین تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو دودھ پلایا تھا حلیمہ کے علاوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ پینے پہ فخر کا اظہار کیا کہ میری مائیں اتنی دلیر تھی میں نے ان کا دودھ پیا میں کس سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فکا جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگوں کا فائدہ جس میں کماں و مخصوص ان کی کتبیں و مذاہبین جیسے کہ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتابوں میں بہت سی چیزیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے جسے عربی میں کہتے ہیں صدر یعنی سینے میں برف جم جاتی ہے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ واقعی شریعت نے جو کام کیے ہیں جو انسان کی صلاح اور خلاح کے طریقے بتائے ہیں یہ بالکل ٹھیک لیکن وہ کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں مبسوط ہیں تفصیل سے لکھی گئی امام ترقی رحمت اللہ نے لکھی ہے اور وہ امام ترقی رحمت اللہ کتاب مبسوط جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب کی شرح وہ تو عام مل جاتی ہے وہ ہے تیس بتیس جلدوں میں اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں اسی طرح اور بھی بڑی بڑی کتابیں اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں تم اصل غزالیو پھر اس کے بعد دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ حکمت بیان کرتے رہے پھر تابعین پھر اس کے بعد غزالی آئے بل فتافی ہو پھر فتافی آئے وہ ابن عبد السلامی اور اس کے بعد ابن عبد السلام آئے وہ انصار اور ان جیسے لوگ آئے شکر اللہ مطاعین اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے بے دن لطیفہ دن وطاخبار تقریبات شریفہ دن انہوں نے بڑے بڑے اچھے نکات بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اچھی تحقیقات ان کی کتابوں میں تمہیں ملیں گی بات یہاں پر پہنچ کے ہو گئی تھی ایک تو مکمل شروع یہاں سے ہوئی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی آدمی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تم دین کو بالکل لاجیکل بنانے کی جو کوشش کر رہے ہو تم سے پہلے تو کسی نے نہیں کی سیدھے سادے رہنے تو مسلمانوں کو انہیں کہو اللہ کا حکم ہے بس جائیں عمل کریں کیا ضرورت ہے ان حکمتوں کو بیان کرنے کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس الزام کو اپنے سے ہٹانے کے لیے یہ پچیس تیس احادیث نقل کر دی قرآن کریم کی آیات نقل کر دی آخر پہ پہنچ کے صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ کا کہا کہ تعبین بھی ایسے کرتے تھے سبا تعبین بھی ایسے کرتے تھے مجتہدین بھی ایسے کرتے تھے پھر انہوں نے عالم اسلام سے تین شخصیات کو چن کے ان کے نام دے دیے ایک انہوں نے نام دیا پہلا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے غزالی نے بھی ایسے کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ توس ایران میں پیدا ہوئے تھے چار سو پچاس اور توس میں اب بھی امام رضا رحمت اللہ کی قبر ہے اور ہارون الرشید کی مامون الرشید کی قبر بھی نہیں روس نے ایران اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ان کے والد بڑے نیک سادہ سستوتی بزرگ تھے اور اتنا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو کوئی اچھی تعلیم دلاتے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ تم اس کے میرے بیٹے کی ذمہ داری تعلیم کی اٹھا لو انہوں نے معذرت کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں اپنے بچے کو مدرسے کریں اور وہاں پہ مفت تعلیم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے اور خلافت کا سارا دور بغداد کے بعد تک کا اسپین میں بھی اور یہاں کی خلافت کے سارے دور میں جتنی مسلمان حکومتیں گزری ہیں ان سب میں ایجوکیشن فری میڈیکل فری تھا اور گورنمنٹ کے جو ملازمین تھے ان کے لیے سواری فری تھی ان کو لے کے جانا لانا یہ سب فری ہوتا تھا تو اس نے کہا میں آپ داخل کرا دیں پیسے تو وہاں لیتے نہیں بچہ آپ کا پڑھ جائے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کرا دیا ایک جگہ ہے وہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اور پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جو اساتذہ ملے وہ بہت اچھے لوگ ملے اور انہوں نے خوب محنت سے امام کو پڑھایا پھر یہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو نیشا پور چلے گئے نیشا پور میں امام صاحب رحمت اللہ نے پڑھا بھی اور پھر جب پڑھ کے فارغ ہو کے واپس آئے ہیں تو یہ جتنے بڑے علماء میں شمار کیے گئے کہ حکومت وقت کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکا ہے اور اتنا اس کے پاس علم ہے تو اس وقت نظام الملک کے دربار میں بلائے گئے نظام الملک جو تھا یہ یہ اس جیسا وزیر شاید پورے آخری دور میں کوئی نہیں گزرا مسلمانوں میں اتنا بڑا نام درج تھا اور اتنا اچھا انتظام اس نے کیا تھا کہ اس پہ لکھنے والوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نظام الملک اور وہ کہتا تھا کہ تم سفر شروع کرو ایران سے اور کہتا تھا عورت اکیلی سفر کرے ایران سے اور وہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور عراق شام یمن سارے علاقے گھوم کے آئے اور وہ اپنے اونٹ سے ایک رسی گئی پھینک دے اور واپس ہو جائے اس راستے سے اور اگر اس کی رسی سے نہ ملے گم ہو جائے تو میں ذمہ داری ایسا زبردست اس انتظام رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہتا سونا پھینک دو اور کوئی اٹھا دے تو مجھے آگے بتاؤ کہ کوئی کون اٹھا سکتا ہے ایسی زبردست اس نے حکومت کا تھی نظام میں اور تھا وہ رسید اور بہت پیسے خرچ کرتا تھا اہل پہ یہ باطنی جو تھے نا اس سے تنگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا حسن ابن جو حشیش کا کاروبار کرتے تھے اور پھر انہوں نے مار دیا نظام الملک کو بھی انہوں نے مار دیا تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ کو بلایا اور مدرسہ نظامیہ کی پیشکش کی مدرسہ نظامیہ بغداد کا اب بھی قائم ہے اور اتنا عجیب و غریب اتنی اتنی زبردست چیز ہے کہ اب کھنڈرات بن گئے ہیں مگر اس کے باوجود وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں کہ یہاں گھڑیاں ہوتی تھی یا ریت گرتی تھی یا یہ چیز ہوتی تھی یہ چیز ہوتی تھی اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ پورے عالمی اسلام میں لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے اسپین تک سے لوگ پڑھنے آتے تھے امام غزالی رحمت اللہ سے پڑھانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس جو پڑھنے والے تھے ان کی تعداد تین سو سے زیادہ ہو گئی اور سو سو زراعت اس وقت کے وہ آ کر بیٹھتے تھے ان کے درس میں ان کا بیان سنتے تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہ خلافت کا دربار جو تھا اس کی شان شوقت کم پڑ گئی تو محدود اللہ جو اس وقت تھے مستقبل مبتدا تھا مبتدا بلا نے کہا کہ میرے دربار میں اتنی شان شوکت نہیں جتنی غزالی کے یہاں ہے دیکھو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور پھر مقتدا اللہ نے دوسری اسلامی حکومت سے سفیر بھی بنا کے بھیجا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی ہر میسر میں جس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہو ہوگا اس زمانے میں سب سے اونچی جگہ پہ بٹھائے جاتے تھے شاگرد تھے پیسہ تھا دولت تھی اور تھے سب کچھ تھا لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے غور کیا کہ آخر ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے اس سے زیادہ مجھے دنیا میں کیا عزت مل سکتی اور فرماتے تھے میں نے جب زیادہ غور کیا تو میں نے کہا اس زمانے میں چار طبقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کون حق پر ہے خود یہ شریعت کی حق پہ ہے یا نہیں ہے خود جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں یہ دین بھی صحیح ہے یا نہیں وہ کہتے تھے میں دو مہینے تو اس کیفیت میں مبتلا رہا کہ فلسفے نے اتنا میرے دماغ پر اثر کیا کہ میں نے سوچا کہ جی کیا چیز ہے کیوں نماز پڑھی جاتی ہے کیوں حج کیا جاتا ہے علم اتنا بڑھ گیا اور اللہ کو منظور یہی تھا کہ وہ واپس آتے وغیرہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ پہنچ کے اللہ جانا رب اللہ خدا لوگوں کو علم کے باوجود گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے یہ ایسا مقام آ گیا تو غزالی کہتے ہیں میں نے غور کیا اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہے ان کے پاس جانا چاہیے اور باطنیوں کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کیسے کیا ہے یہ باطنی حسن ابن سبا وغیرہ جن کا قلعہ میں ہوا یہ سارے رشیش کے کاروبار جنت انہوں نے اپنی بنائی پھر کہتے ہیں جب میں نے باطنیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے محض اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو دین اب تک چلتا ہے اس کی جڑ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کو یہ بن دلال جو ہے یہ پڑھنے والی کتابوں میں سے ایک ہے رضالی رحمت اللہ نے اپنا سارا یہ سفر بیان کیا ہے کہ وہ کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچے پھر وہ ایک بہت خطروف کریں پھر وہ کہتے ہیں میں نے فلاسفہ پہ غور کیا تو فلسفیوں کو میں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ دین کے صحیح ہونے کے بارے میں دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل میں کوئی جان نہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں کہتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں دلیل اس کی ہے کہ دو جمع تین پانچ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تو دلیل بنتی نہیں وہ تو ریاضیات ہے میتھمیٹکس ہے دو جمع تین پانچ ہی ہوں گے لیکن اس کا خدا تو ہی سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا بات کچھ کرتے ہیں فلسفی دلیل کہیں سے لاتے ہیں ان سے بھی جیو ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا اور میں تو خود پڑھا پڑھایا ہوا تھا فکا تھا تو میں نے دیکھا ان کو ان مفتیوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے کہ حکومت انہیں کہیں مفتی لگا دے قاضی لگا دے کہیں جج لگا دے تو گویا ان کی زندگی کی معراج ہو گئی اور میرے اندر کی جو ہمت تھی وہ اسے کہتی تھی کہ اس جال کو توڑو اور نکلو تمہارا میدان یہ تھی اور تم اس کام کے لیے نہیں اور پھر کہتے ہیں چوتھا طبقہ جو تھا وہ صوفیہ تھا تو جب میں نے صوفیہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو حارث محاسبی اور جنید جنگ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے پاس دین کا اصل سرا تو اب ہاتھ آیا اور جب میں نے کتابوں کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ صاحب کا کیسا تعلق تھا کتنی محبت تھی ذوق و شوق تھا خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنا تھا رونا تھا تو مجھے لگا یہ اصل زندگی ہے اور کتابوں اور علم کے بحث مباحثے میں ہم چاہے اپنے مخالف کو چپ کرا لیں مگر یہ وہ چیز نہیں ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دے تو غزالی سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے اور چھوڑ کر جو چل پڑے تو چلنا کون سا آسان تھا پورا برداد ان کے پیچھے چل پڑا اور لوگوں نے ہر ممکن طریقے پہ پاؤں پکڑ لیے اور پکڑیاں پاؤں میں ڈال دی کہ خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ کے نہ لیکن رزانی نے کسی کی نہیں مانی انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے وہ بیمار ہو گئے جب بیمار ہو گئے تو اطبا نے چیک کیا خود بار وقت اور گزرا اور سب دیکھنے آئے تو اطبا نے کہا اس کے دل پہ کچھ اثر ہو گیا کسی چیز کا اور طبیعت اس کی اندر سے بج گئی ہے اور جب تک طبیعت اندر سے بیدار نہ ہو طبی طور پر کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا اب کیا کہیں گے ڈپریشن میں چلے گئے تو غزالی رحمت اللہ کہتے ہیں بس یہ ہوا اور میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے مرض کیا ہو گیا ہے اور پھر لوگوں نے بات یہ شروع کی کہ غزالی نے جو جانے کا کہا ہے تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ گیا تو حکومت تباہ ہو جائے گی لیکن حکومت کے وزراء خود بادشاہ وقت تک آئے نے لیکن غزالی چلے گئے اور انہوں نے جا کر شام میں دمش میں جان قیام کیا ساری چیزیں سیکھتی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا وہ جو ڈپریشن اندر تھا نا اندر کی جو مایوسی تھی اسے حل کرنا تھا اور بس اتنی چیزیں آپ لے گئے جتنی چیزیں کوئی ضرورت کی ہو سکتی تھی اور دو سال کا ہی مار ہے ہی جی رحمت اللہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد کے گنبد میں چلا جاتا تھا آپ نے دلش کی جامع مسجد دیکھی ہو تو پھر وہی کہ اندازہ کر سکتا ہے کہ گنبد کتنا اونچا ہے اور کتنی سیڑھیاں پڑتی ہیں کہتے ہیں بس سارا دن وہی بیٹھتا تھا نماز کے لیے آ جاتا تھا اور سارا دن سوچتا رہتا تھا کہ آخر آخرت کا کیا ہوگا آخرت کے ساتھ تعلق کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے دو سال سال گزرے شام پھر وہ بیت المقدس چلے گئے بیت المقدس میں بھی دو سال ان کے گزرے پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے رجوع کیا اور آئے حرمین شریفین میں حج کرنے کے لیے پھر بیوی بچوں کی یاد آئی کل اس میں چار سو اٹھاسی ہجری میں وہ نکلے تھے اور گیارہ سال تک امام رضا علی رحمۃ اللہ نے کتابوں کو بالکل ایک طرف کر دیا اور اسی سوچ اور فکر اور زندگی بندر کی اللہ کی یاد اتنی ان پہ غالب گئی کہ گیارہ برس کے بعد اب جو غزالی آئے تھے وہ وہ نہیں تھے جو اسلام کو علمی دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں اب غزالی وہ آیا تھا جس کے دل میں پورا یقین تھا کہ اللہ کا یہ دین ہے اور لوگوں کو کس طرح سہولت اور کس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ اور انہوں نے آ کر شکر کا رخ کیا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے پڑھانا شروع کیا اس زمانے میں پھر جو غزالی نے لکھا ہے یہ وہ چیز تھی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز تک لائی ہے اور صوفیہ کا طریق جو تھا پھر انہوں نے کہا سب سے صحیح راستہ جو اللہ کے دین کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اخلاقیات کو درست کریں لوگوں میں حسد ختم کرو غیبت ختم کرو جلن ختم کرو لوگوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے لوگوں میں عہدے اور رقبے کی اہمیت انہیں صحیح بات کرنے سے منع نہ کر سکے انہیں لوگوں کا ہجوم اس بات سے نہ روک کے سچی بات نہ کر سکے انسانی نفس میں کیا کیا برائیاں ہیں یہ چیزیں آنی گئی ہیں پھر امام رضا کی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا سلارہ کتاب لکھی جو ہے آبیا کی آبیا الروم جو انہوں نے لکھی ہے اس غزل کی کتاب ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک لوگ اسے پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ انسانی نفسیات کو اگر پڑھنا ہونا کہ انسان کے اندر جو چور چھپے ہوئے ہیں اور انسان کے اندر جو نفسیات کیا ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کتاب میں جتنی احادیث ہیں اکثر و بیشتر فضول ہیں غزالی نے حدیث نہیں پڑھی تھی اس لیے ان کی جتنی روایات ہیں نا اکثر و بیشتر ایسی ہیں جن کے ساتھ گاؤں ہی نہیں ملتا بس جو زمانے میں مشہور تھا انہوں نے بھی لکھ دی حدیث میں یوں آیا حدیث میں یوں آیا لیکن بات ہے تو سچی کسی مثلاً آدمی نے کوئی اچھا جملہ لگا لوگوں نے کہا حدیث میں آیا ان کا حدیث میں آیا لیکن وہ جملہ اپنی جگہ پہ سچ ہے باقی فنی اعتبار سے جب حدیث کی بحث ہوتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کا حدیث میں کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے رحمت اللہ جن کے فوراً بعد آئے ہیں یعنی ایک ڈیڑھ صدی کے فاصلے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ یعنی ان کا انتقال ہوا پانچ سو چھ سات ایسے کچھ میں اور تیمیہ پیدا ہوئے چھ سو اکسٹھ میں تو یہ کوئی ڈیڑھ سو سال کا فرق پڑتا ہے ابن رحمت اللہ نے بڑی کس کے تنقید کی ہے اس کے لیکن اس کے باوجود ابن دہمیا جو تناسب کہتا ہے کہ میری نظر ایسی کتاب نہیں گزری جو انسانی نفس کی کمزوریوں کو دکھا سکے آپ جب سے پڑھیں گے یا جب پڑھتے ہیں تو بالکل آئینہ لگتا ہے کہ اچھا یہ مرض بھی ہے اچھا یہ چیز بھی ہے یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے مرتضیٰ علیہ نے اس کی احادیث کی تفریح کی ہے پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی کیمیائی سعادت بھی ایسی اگر آپ سے پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نفس میں کتنی مکاریاں اور انسان اندر سے کیا کچھ ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے شو کیا کرتا ہے لوگوں کو رضانی رحمت اللہ نے ایک اور کتاب لکھی المنقد الضلال یعنی میری گمراہی سے واپسی اور پھر وہ وہ کتاب اس کے حوالہ ہم بھی آپ کے سامنے پیش کیا پھر امام غزالی رحمۃ رحمت اللہ ایک اور کتاب لکھی اور انہوں نے بحافت الفلاسفہ لکھا فلسفیوں کے ایسے برخشے اڑائے ہیں اس زمانے میں کمال کا علم یہ تھا کہ کوئی آدمی فلسفہ پڑھ لے فلسفے کی شاخیں ہیں نا فلسفے کی وہ شاخیں جن کا تعلق انسانی ترقی سے ہے ان میں ایک طبیعیات ہے جسے اب آپ فزکس کہتے ہیں اصل میں یورپ میں بھی فلسفہ تھا یورپ میں جو فلسفہ پھیلا تو اس میں فزکس کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی کیمسٹری کو زیادہ اہمیت دی تو جب فلسفے کی شاخ فزکس پہ بحث ہوئی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنا تغیر آیا ہے پھر اس کے بعد نیوٹن کے اصول ہوئے پھر یہ ہوا وہ ہوا وہ ساری سائنس کی تاریخ ہے لیکن اصل میں یہ فلسفہ ہی تھا اور یہی فلسفہ مسلمانوں میں یہ بھی کام کرتے تھے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے ہوتا تھا جو کچھ بھی غزالی رحمت اللہ علیہ نے فلسفے کے پر اڑائے ہیں صحافت الفلاسفہ میں اور اگر غزالی کے بعد یہ اتنے نہ آتے غزہ کا آدمی ہے بھائی اتنا علم ہے اس شخص کے پاس اتنا علم ہے کہ دیکھو تو ڈوبی گر جائے لیکن بہرحال اس کی اپنی باتیں ابن رشت اگر غزالی کا رد نہ لکھتا تو فلسفہ مر گیا ارسطو کا سب سے بڑا ایک اتنے رشتہ مسلمانوں میں اور کا فلسفہ مر گیا ہوتا ہے امام غزالی نے اتنے اس سے حملے کیے اور غزالی کے بعد وہ اللہ کی شان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ غزالی نے صرف فلسفے کو مارا ہی تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی لاش کی چیر چیر کے نکالتی کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی کہ ایک جگہ جگہت رحمت اللہ علیہ نے پلاٹون کے فلسفے پہ بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ یہ فلسفے میں یہ چھیانوے غلطیاں انہوں نے ایک مسئلے میں ثابت کی انہوں نے کہا یہ دیکھ لو چھیانوے وجود سے اس مسئلے کو رد کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسپین میں یہ پیدا ہوگی ابن رشت ابن رشت نے غزانی کا رد ایک سے ایک بڑا آدمی تھا غزانی کا اگر وہ رد نہ لکھتے تو فلسفہ اپنی موت مر گیا تھا لیکن ابن رشت بڑا بڑا تھا ابن رشد نے بہت کچھ لکھا ہے ودایت الوجدی اس کی دیکھو چاروں آئمہ کے مطالب کے بحث کرتا ہے پتہ چلتا ہے اس شخص کے بعد علم کتنا ہے اور ابن رشد پہ پھر کفر کا فتوا لگا انحاط ہے تو لمبی بات ہے غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی ایک کتاب غزالی رحمت اللہ کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جعلی کتاب تھی امام صاحب رحمۃ اللہ کے دشمن ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف کتاب لکھ کے کسی بڑے آدمی کے نام لگا دیتے کہ جی یہ نسخہ برآمد ہوا ہے فلاں آدمی نے وہ فلاں آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ کا یہ تھا لیکن غزالی نے جو کارنامہ حضرت بتا رہے ہیں یہ ہے نا آپ اگر آیا الدین پڑھیں تو اس کی احادیث پہ اعتبار نہ کرو نہ ہی یہ کہ رضی اللہ یہ کہا تھا رضی اللہ باتیں اپنی جگہ سچی دیکھو مصنوعی اس سے پورے عالم اسلام پہ اثر کیا اجاز الدین نے پورے عالم اسلام کو صدیوں اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے کس سے کہانیاں سب چھوٹ اس بادشاہ کا آدمی کا نام تک نہیں ملے گا اور نتائج سو فیصد فاضی بلستان اور بوستان غلام بادشاہ کا سے یہ کہ وہ بادشاہ کہاں تھا مر مرا گیا پتا نہیں تھا بھی نہیں تھا کس سے سب ایسے ہی لیکن انجام سو فیصد اچھا اور اس کے مقابلے میں یورپ جاتے کو پڑھ لیں تو قصہ چاہے سو ہو انجام سارے کا سارا ایک ایسے چٹنا کیا تھا ایسے چھین کے لیے کیا تھا ایسے لڑائی ہوئی تھی لٹریچر کو جب آپ باہمی طور پہ پڑھیں گے دونوں کو تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان جو لٹریچر دیتے تھے چھوٹی کہانیاں لکھتے تھے لیکن آخر پہ کیا ہوتا تھا اور بچوں کو جناب ناول انگریزی کے پڑھاتے ہیں اس میں چھوٹی جو کہانی ہوتی ہے تو آخر پہ کیا جا کے ٹرک ہی ثابت ہوتا ہے کہ کا اتنی ٹرکس جانتا تھا یہ چیزیں ہوتی یہ بڑا فرق ہے قوموں کی ذہنی تربیت میں تو غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو شاست بتا رہے ہیں کمال کی بات یہ کی ہے کہ یار الدین میں کی عفاظت میں وہ جگہ جگہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو شریعت کے کام میں یہ حکمت ہے اس کام میں یہ حکمت ہے اس کام میں یہ حکمت ہے دوسرا نام انہوں نے لیا السلام رحمۃ اللہ علیہ بن عبد السلام احمد اللہ جو تھے یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے اور دمشق میں ان ان کا کی پیدائش ہوئی ہے پانچ سو اٹھہتر تو بڑے بڑے لوگ ان کے اساتذہ میں تھے سیف الدین آمدی ایک بزرگ تھے وہ ان کے اساتذہ میں سے تھے اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت وقت میں وہ کام کیا جو آج تک شاید کوئی نہیں کر سکا انہوں نے بڑا تعلیم حاصل کی کی بنیاد پر جب اٹھے ہیں تو بادشاہ تک ان کا احترام کرنے پہ مجبور ہوئے فتوا ان کا اتنا چلتا تھا کہ انہوں نے جب یہ فتوا دیا شام میں بادشاہ تھا اور شام کے بادشاہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے شام والوں نے چاہا کہ مصر پر حملہ کریں تو انہوں نے شام والوں نے کیا کیا اپنی سرحد کے تین قلعے انگریزوں کو دے دیے اس زمانے میں فرانس والے جو تھے یہ شام آیا کرتے تھے کیونکہ یہ شام اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے حضرت مریم کی جگہ بھی ہے یہ کیا کہتے ہیں گرجے بنے ہوئے ہیں کہ بڑے مقدس مقامات جیسے سکھوں کے لیے حسن افزار ہے اور ہندوؤں کے لیے کلر کہار کے کنویں ہیں یہ سب مقدس مقامات ہیں ہم اپنے یہاں کو لے لیں زمزم ہے اسی طرح کہ جتنا یورپ اور خاص طور پہ یہ فرانسیسی عیسائی تھے دن کے لیے شام بڑا مقدس تھا تو یہ ہمیشہ ستنام اور شام آتے رہتے تھے انہوں نے کیا کیا شامیوں نے تین قلعے ضمانت کے طور پہ دے دیے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہماری اور آپ کے فورسز مل کے مصر پر قبضہ کریں الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ دیکھا کہ اتنی آزادی سے یہ انگریز آ رہے ہیں فرنگی آ رہے ہیں انگریز تو خیر بعد میں آیا ہے فرنگی اس زمانے میں کہتے تھے ان کے فرنگی اتنی زیادہ آئے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فرنگیوں کے ہاتھ اسلحہ بیچنا حرام بس اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ تاجر پہلے تو بھاگے پا گیا ہے ان کا اثر زبانیں بند ہو لوگ ڈر اور خوف کے مارے آتے ہیں پھر بادشاہ ہے انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں بھی جانتا ہوں کہ اس اسلحے کو خرید کے تم مصر کے خلاف استعمال کرو گے وہ بھی مسلمان ہیں اس کو نہیں ہونے دوں گا انہوں نے قید کر دیا قید کرنے پہ جو ہنگامے ہوئے تو شام والوں کو اپنی مل مل کر جانے کا خطرہ ہو گیا کہ لوگ مار دیں گے پھر انہوں نے آزاد کیا اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور چلے اس سے جا کر بھی نہیں بنی اس لیے کہ انہیں اللہ نے روب ایسا دیا تھا کہ وہ حکومت کی کوئی چیز غلط برداشت نہیں کرتے تو وہ کہتے تھے کہ جب تک تم خود تنقید نہیں کرو گے اور تم نہیں اٹھو گے عالم اسلام میں کوئی انقلاب نہیں برپا ہو سکتا اس دن نبی السلام رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے بھی تھے بتاتے بھی تھے اور اس دن میں نبی السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مصر والوں کو بتایا انہوں نے کہا جتنے تمہارے آقا بنے ہوئے نا یہ شرط غلام بلانا یہ فلاں کی اولاد ہے یہ فلاں کی اولاد ہے فلاں کی اولاد ہے یہ غلام تھے اور جبرن انہوں نے قبضہ کیا ہے اور ان غلاموں کو جب تک مارکیٹ میں فروخت نہ کیا جائے اور پیسے بیت المال میں داخل نہ کیے جائیں اس وقت تک ان کی نہ نمازیں درست ہیں نہ ان کے پیچھے جمع یہ ایسا فتوا تھا کہ پورے اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسے ہیں اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی جدھر جاتے تھے یہ وزیر فقیر وغیرہ وغیرہ لوگ کہتے تھے تم تو غلام ہو تمہارے تو تمہارے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تم اپنے آقا کو لاؤ مجھ سے تجارت کریں گے پیسے لے کے آئے یہ پیسے واپس لے جاؤ اتنی مصیبت میں ہوئی کہ آخر خلافت نے فیصلہ کیا مصر والوں نے اس دن بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کر دیا ہے اور نائب السلطنت تھا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم وہ آیا اور تلوار لے کے تو اطلاع کی گئی کہ وہ تلوار نکال کے کھڑا ہے باہر سے رحمۃ اللہ کے بیٹے رونے لگے تو ان کا بیٹے رونے کی بات تھی تیرے باپ کی نصیب میں شہادت تھا وہ تو بڑے لوگوں کے لیے اللہ نے لکھی ہوتی ہے تو چھوٹا سا آدمی وہ باہر چلے گئے اور جا کے اسے ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کے اسے کھینچا اس کا کیا ارادہ ہے تو تلوار تو اس سے ویسے بھی گر گئی اس کے چاہتے کیا کہنے کے چاہتا میں یہ ہوں کہ تمہیں بیچ اس کا قیمت کون لگائے گا تو میں خود بتاؤں کون لے گا ویسے تو میں خود ہی لوں گا تو پھر اب کیا کریں گے انہوں نے کہا اسے مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کراؤں گا تاکہ تم صحیح معنی میں آزاد حکمران ہو ایسے نہ ہو کہ اسلام کی تاریخ میں یہ بات داغ کے طور پہ رہ جائے خلافت کو فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ کریں گے مصر کے حکمران پہلی مرتبہ ہر چیز میں آئے اور وزیر اعظم بکرا نائب وزیر اعظم بکرا بن عبد السلام رحمۃ اللہ کہ اون اونچے درجے کی گولیاں لگائیں پیسے وصول کیے اور انہیں آزاد کر دو مالکوں نے قریب کے آزاد کیا پیسے انہوں نے جمع کرائے طبقات الشافیہ میں لکھا ہے کہ آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے اس دن عبد السلام رحمۃ اللہ اس درجے کے آدمی عرس الدین رحمۃ السلام رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں بہت عمدہ کتابیں القواعد القبرا انہوں نے لکھی ہے جس طرح یہ حجت اللہ ہے اس شخص کے متعلق ایسے محسوس ہوتا ہے جس سے اللہ نے دین کو بالکل اس پہ کھول دیا تھا نماز کو آپ دیکھیں روزے کو دیکھیں تجارت کو دیکھیں بزنس کو دیکھیں ملک تعلقات کو دیکھیں شریعت کے ہر کام کو لکھتا ہے پھر لکھتا ہے کہ اس کی یہ فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس میں یہ فخر کہتا ہے ہمیں یہ کام اس لیے کرنا چاہیے اور آخری نام حضرت نے لیا ہے اس کا کہتے ہیں کہ خطابی ہیں یہ خطابی جو تھے احمد سلیمان الخطاب رحمت اللہ علیہ تین سو اٹھاسی ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو کمال کی چیزیں لکھی ہیں ان میں مولن کتاب ایک کی شرح یہ ضرور پڑھنی چاہیے ہے تو وہ عربی میں تاکہ ابھی تک اردو ترجمہ نہیں ہوا لیکن کمال کی کتاب ہے خاص طور پہ عقیدے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کی ذات اس کی بات ایک ایک مقام پہ یہ عقل کی بات کرتے تو لاجیکل باتوں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں جو بیان کرنے چلا اس میں کوئی نیا نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے رہے تعبین کرتے رہے رحمۃ اللہ ان کے بعد امت میں رزادی تھے سلام تھے سلیمان صحتی تھے رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور ان کے بعد حقیقت یہ ہے کہ دین کتنے کتنے روش فلدون وغیرہ کے انتقال کے بعد عالم اسلام میں کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں تھی لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا آدمی تھے بس جو ہونا تھا وہ لکھا گیا لکھا گیا شبلی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت کے اظہار کو دکھانا تھا اور دلی میں پھر ایک آدمی پیدا ہوا اور دلی میں جو اجر اللہ بادرہ ہے نا اگر کبھی آپ اس کو کمپیئر کریں اس دین بن عبد السلام اور امام غزالی رحمت اللہ کی کتابوں سے شاہ صاحب شاہ صاحب غالب آ گئے ان سب پر غالب آ گئے اللہ نے ایسا عجیب و غریب دماغ دیا اس آدمی کو ایسی اصول کی باتیں کرتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہی دین ہم بھی پڑھتے ہیں یہی چیزیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو خیر کہنے کیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے ان کے جو حوالہ کیا شاہ صاحب خود رحمت اللہ اس پہ غالب آ گئے اس کے بعد اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریب قریب کی چیزیں اگر ملتی ہیں تو محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں وہ بہت بہت زیادہ مشکل لیکن وہ شریعت پر جب بیٹھتے تھے ان کا ہندوؤں سے مقابلہ تھا تو ہندو جن چیزوں پر اعتراض کرتے تھے حضرت اس کے جوابات لکھتے تھے یا پھر کچھ حصہ وہاں صاحب خانوی رحمۃ اللہ کی اب کتاب دیکھیے مختلف کتابیں تھی انہوں نے اس میں بیان کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس الزام کو دو دیا ان کا مجھے مت کچھ کہنا دیکھو یہ ساری امت آج تک کرتی ہے اس کے بعد وہ موضوع شروع کرتے ہیں کہ اصولی بحث کرو کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے عقل ہے یا شریعت جی یہ بحث کرو کہ شریعت کے احکامات کو محض ایسے ہی ماننا ہے جیسے آئے ہیں یہ عقل ہمیں کچھ بولنے کی اجازت یہ وہ اصول ہے جو عشاعرہ اور معذری دیا علم کلام میں بہت بحث اس پہ رہی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بار اپنا موقع بیان